کو پسند کیا ہے وہ چتباکم اللہ یستفی من الملائکتی رسولا و من الناس وہ چنتا ہے وہ پسند کرتا ہے آٹھ سو کروڑ انسان ہے اس وقت دنیا میں کتنے آٹھ سو کروڑ انسان دنیا میں لیکن ان سب میں اللہ پاک نے اس محنت کے لیے مخصوص لوگوں کو چنا ان میں سے ہم ہیں اللہ کا شکر ادا کریں الحمد بلکہ روزانہ شکر کرنا چاہیے روزانہ کیا کرنا چاہیے دو رکا سلا تو شکر پڑے روزانہ اے اللہ تو نے کش کی توفیق دی تو نے مشورے میں بیٹھنے کی توفیق دی تو نے اپنی راہ میں تین لگانے کی توفیق دی تو نے چلے کی چار مہینے کی توفیق دی اور پھر تو نے زون کی توفیق دی یہ تو عین نبیوں کا کام ہے قسم پرسوں میں جانا بے طلب میں جانا نہ کوئی ٹھیا ہے نہ کوئی ٹھکانا ہے نہ کوئی پرسان حال ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے ایسی جگہوں پہ جانا یہ آئین نبیوں کی سنت یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کی یہ کام ہی اللہ کو پسند ہے یہ کام ہاں ایک ایک کی فکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اب دیکھو نا ٹوٹی فکر کر رہی ہے تو اللہ پاک نے اس کا ذکر بیان کیا قرآن میں ٹوٹی فکر کر رہی ہے اللہ پاک نے اس کا کا ذکر کیا یا فی مساکنکم لا لائے سلیمان و لا علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور چھٹی فکر کر رہی ہے اللہ پر نے چھوٹی کی فکر کو بیان کیا اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور اس پر بڑا اجر ہے کہ کار نبوت ہے یہ کیا ہے ہاں کام ہے اللہ نے ہمیں دیا اور پھر یہ کام کے ساتھ مقام دیا ہے دیا ہے مقام جیسے امت امت اس کا مقام بڑا اور اس امت میں جو نبیوں کا کام کر رہے ہیں ان کا مقام اور بڑا اور پھر ان میں جو جیسے کر رہے ہیں جو نبوت پر کر رہے ہیں عین سنت کو ادا کر رہے ہیں تو ان کا مقام اور بڑا ان کا مقام ہاں ایک ترتیب ہے اللہ پاک اجر بھی زیادہ دیتے ہیں اور کیفیت بھی بڑھاتے ہیں تو وہ جو بڑھتا ہے وہ جگہوں پہ ہوتا ہے قربانی پہ ہوتا ہے جیسے نماز ایک نماز آدمی نے گھر میں پڑھی تو اس پہ بھی اجر ملے گا لیکن وہی نماز کسی نے مسجد میں پڑھی تو ارے بولو اجر بڑھ جائے گا ہاں پھر وہی نماز کسی نے جامع مسجد میں پڑھی بڑی جماعت کے ساتھ اور اجر بڑھ جائے پھر وہی نماز کسی نے مسجد نبی میں پڑھی اب سیدھے پچاس ہزار اور وہی نماز کسی نے مسجد حرام میں پڑھی تو سیدھا لاکھ ملے گا اب وہی نماز کسی نے اللہ کے راستے میں پڑھی تو اللہ اکبر اللہ پاک اس میں بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں اللہ پاک اجر بڑھ چڑھ کر دیتے ایک کام ہے اور اللہ نے کام کی وجہ سے ایک مقام دیا ہے تو اجر بھی بہت بڑا دیا تھوڑے میں بہت دیتے اب قرآن میں حدیثوں میں نظر کرو او ہو اس محنت پہ تھوڑے پہ کتنا زیادہ ہے یہ فرمایا سات لاکھ یہ فرمایا حدیث پاک میں انچاس کروڑ اللہ اکبر کتنا کتنا ہاں ایک نیکی انچاس کروڑ نیکی کی فرمایا عظیم کہ تمہیں اجر عظیم دیں گے ایک عجیب مثال قرآن میں بیان کی کہ تین صاحب آپس میں جمع ہوئے نیکیوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کون سی نیکی بڑی تو حج کا موسم تھا اور کرم آ رہے تھے تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ان کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی مینا میں عرفات میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے ان کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی دوسرے کہنے لگے نہیں مسجد حرام کی تعمیر کرنا مسجد حرام جا ایک نماز پڑھنے پر کتنا سواب ملتا ہے بولو نا ایک لاکھ ذرا بولتے رہنا ایک لاکھ نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے اور ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں اب ایسی مسجد کو بنانا اللہ اکبر کتنا بڑا عام مسجد ہے اور تو مرکز ہے ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا اور اس کو اتارا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدى للعالمین پورے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز اب اس کی تعمیر میں لگنا یہ تو بہت بڑی نیکی وہ کہنے لگے مسجد حرام کی تعمیر میں ہاں، پہلے نے کیا کہا پانی پلانا حجیوں کو دوسرے کیا کہنے لگے حامد مسجد حرام کی مسجد نہیں مسجد حرام کی تیسرے کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا کیا کہنے لگے ہاں۔ سی نکی نکی بڑی ارے اللہ نے فیصلہ کیا کس نے ہاں اور قیامت تک یہ آئے تھے کے پارے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل اسلام نبی علیہ السلام پس یاد لے کر آئے اور کہلوایا کہ اجعل تم سقایت الحاج عمارت المسجد الحرامی آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ اللہ لا عند اے وہ حجوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں ہو گیا ہے تم پاشا اللہ آپ جا کر آئے ہاں کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا اور پھر اللہ کے راستے میں بھی مختلف درجے جنہیں میں نے کہا نا ہاں مختلف درجے ہیں اس میں جیسے جس کی زیادہ قربانی ہوگی اتنا اجر کیا ہوگا بڑھ جائے گا اس میں ایک زون ہے جس میں کیفیت عجیب بنتی اس میں کیفیت کیا بنتی ہے ابھی آپ لوگ جا کے آئے آپ کو پتا نہیں ہے ہاں بہت سارے ہمارے ساتھی جب یہ زونوں کی جماعت شروع ہوئی وہ دونوں میں جب انہوں نے جانا شروع کیا تو وہ کہنے لگے اس سے پہلے ہمارے پندرہ چیلے لگے بیس چلے لگے تیس چلے لگے لیکن زون کا چل سب سے فوقیت لے گیا ہاں بہت سارے کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کبھی رونا نہیں آتا تھا لیکن زون کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گیا بگڑ ہوئے کہ رونا نہ آیا تو آنسو لانے نہیں پڑتے تھے خود بخود آ جاتے رونے کی شکل بنانی نہیں پڑتی تھی پھر تلاوت پھر کیفیت پھر اندر تو یہ راستہ عجیب ہے ہم سب کو بار بار جانا چاہیے کیا جانا چاہیے ہاں وہ ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے بہت تکلیف ہے اور کیسے میں کچھ نہیں ہے ہاں، آدمی تھوڑی ہمت کرے بس پھر سب اللہ آسان کر دیتے کیا کر دیتے اس لیے کہ سب مخلوق ہے ساری چیزیں کیا ہے مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور اس کا کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ ہوا کو بھی تابع کر دے گی سردی کو بھی تابع کر دیں گے مسائل کو بھی حل کر دیں گے اور پریشانیاں ظاہر میں لگے گی لیکن کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس میں لذت ڈال دیں گے کیا ڈال دیں گے کیا ڈالیں گے لذت ڈال دیں گے ہاں اور پتہ ہی نہیں چلے گا رات کیسے گزر گئی دن کیسے گزر گیا بیس کلو میٹر چل گئے پتہ ہی نہیں چلا سمجھ میں نا ہاں۔ تو ماشاء اللہ آپ زون میں چلے اللہ کو قبول فرما ماشاء اللہ بہت قبول فرما بڑے قابل مبارک ہو ہاں اب یہ آپ کا چلنا یہ تھوڑی سی آپ کی قربانی پر پتا نہیں کتنے دیہاتوں کے اندر جو وہ بیج لگ گئے ہوں گے ہدایت کے اور کتنی جگہوں پہ نماز شروع ہوگی کتنی جگہ پہ مکاتب ہوں گے شروع شروع ہو گئے ہوں گے اور آپ نے ان سے ملاقات کی اللہ اکبر اتنے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے کہ جن کا جن کا کلمہ صحیح نہیں اور آپ نے بیٹھ کر کلمہ صحیح کروایا ارے ایک کا بھی کلمہ صحیح ہو گیا تو ہمارا تو کام بن گیا ہاں اور پھر کتنوں کو آپ نے نماز سکھائی ہوگی اور مستورات کے اپنے پروگرام کیوں کہ وہ مستورات برسوں سے اللہ کا نام نہیں سنا اس کا نام زیرا نہ اذان نہ نماز نہ نماز کو دیکھا ایسے انہوں نے اللہ کی بات سنی تو وہ تو سنی اس نے لیکن اس سے پہلے زیادہ اس رب نے سنی وہ کتنا خوش ہوا ہوگا ہاں طبی طلبوں میں جب بندہ جاتا ہے بے طلب لا کر اس سے ملا دیتا ہے اللہ کہتے اللہ تو ہم اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ایسوں میں جاوے اور ہمارا تعارف کراوے اور ہم سے ملا دے ہاں بس وہ کام آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرماوے یہ بیج لگیں گے یہ تو مہن سمت اللہ نے اس کام کو فرمایا تھا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہاتھ میں ہلا ہے یہ تو ہم کر کے چلا ہے لیکن یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اس لیے یہ تو کارگزاری تو کل اصل ہوگی اور اس پر جو آپ کو ملے گا نا وہ تو کل ملے گا ہاں اس پر ہر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش زون میں ہی چلتے رہتے گھر پہ آتے ہی نہیں چلتے ہی رہتے چلتے ہی رہتے مکتب اس کے انداز نرالے دے کے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق کیا چلے تو اب چلتے ہی رہے اب چلتے ہی رہنا چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے سمجھ میں آیا نا ہاں ہر اللہ پاک بہت بہت گروہ بڑے آپ قابل مبارک مبارکباد اب جو ہے اس میں آپ نے کوئی چیز آپ کے کتنے ساتھی تھے کون سے جو وہ گاؤں کی آپ کی جماعت کون سے ہلکے کی آپ کی جماعت کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ سکھایا اذان کتنے لوگوں کو سکھایا کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ میں وقت لگایا وہاں سے کہ آپ کا کتنا ساتھ دیا کتنے لوگ آپ کے پاس میں آئے اور پھر اس وقت یہاں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو آپ لے گئے یاد رہے گا بھائی ارے یاد رہے گا اللہ تعالیٰ اور جماعت نمبر ایک ایک کلو میٹر نہیں اس لیے کہ جو مکانات ہیں نا وہ آپ کو آپ کے اعمال کو دیکھیں گے اب آدھا کلو میٹر کون دیکھے گا سمجھ میں ہے نا کس نے دیکھا کہ کون دیکھے گا اس تو یہ امال ہے آپ حضرات جو گئے ہو آپ ٹھہرے ہو اب وہ امال آپ کر رہے ہو وہ چوبیس گھنٹے کے اعمال دعا مانگ رہے ہو ذکر کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو اذان دے رہے ہو وہ بچے ہیں وہ عورتیں وہ دیکھ رہی کہ وہ لوگ جتنے جتنے مرد حضرات ہیں نا وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ درمیان میں ٹھہرنا اور یہ عمل جو ہوتا ہے نا عمل عمل کی وجہ سے لوگوں کے دل میں دل دل کے اندر اللہ پاک ڈالتے ہیں دل کو نرم کرتے ہیں اب دیکھو ٹرینوں میں ٹرین کے اندر جو ہے نا آپ جہاں نماز پڑھو گے نا وہ جتنے لوگ ایک دم سے وہ ہو جائیں گے دل ان کے نرم ہو جائیں گے تو یہ اللہ کی طرف ایک عمل کا اثر ہوتا ہے سمجھ میں ہی نا یہ صحیح ترتیب ہے بالکل صحیح کیا انہوں نے کہ وہیں پر ٹھہرے چلو پھر آگے جائے نا وہ دو دن تو ٹھہرے شروع میں کیا ہوتا ہے جیسے ملاقات ہوئی تو مانوس ہوئے مانوس ہونے کے بعد پھر دوسری ملاقات میں قریب ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کو دیکھ پھر آپ ان کو لے کر آؤ تو پہلی بار نہیں آئیں گے دوسری مرتبہ آئیں گے تیسری مرتبہ آئیں گے بھائی بات سمجھ میں آئی اب یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ نماز شروع ہو جائے بھائی کیا شروع ہو جائے نماز اب یہ جو دس کہہ رہے کتنے کہہ رہے چلو مان لو دس ہی حالانکہ دو چار اور ہوں گے چھ مکانات ہیں چلو دس ہی ہے تو یہ دس سے بعد جماعت نماز پڑھے یہ دس کیا کرے یہ یہ ہماری پہلی فکر ہونی چاہیے وہاں ٹھہرنے کے بعد کئی بات سمجھ میں آئی ماشاء اللہ جماعت نے جماعت نے جو صحیح کیا وہیں قریب میں ٹھہرے اب ملاقات کا نظام ایسا پہلے سے ہونا چاہیے اچھا بعض بار تو کھیت قریب قریب ہوتے ہیں کھیت قریب ہوتے ہیں تو اب اپنے کسی کو بھی رہبر بنا کے کھیت پہ پہنچ جائے ہمارے جو ساتھی ہے وہ ان میں کھیت پہ جا کر ان کو بات کرے کہ دیکھو ہم آئے اس کو اہمیت دلائے ہم آپ کے گھر کے پاس میں ہی ٹھہرے اور اس میں ان کو دعوت دے بارہ آدمی ہیں دس آدمی ہیں تو بھائی شام کی آپ کی ہماری دعوت رہے گی ان کو اپنے پاس میں بلانا اور اثر مغرب عشاء عام طور پر لوگ اثر میں نہیں تو مغرب میں تو آئی جاتے ہیں تو مغرب عشاء کا موقع ہوتا ہے مغرب عشاء بھائی رفیق بھائی ایسا ہوا کہ مغرب عشاء لوگوں نے آپ کے ساتھ میں پڑھی نہیں بے طلبی یعنی کیا تھا بات نہیں سنتے تھے انہوں نے اپنے ان کی دعوت کی نبی یہ پہلے کی بات کروں دیکھو یہ اصل میں ہاں، ہماری تھوڑی کمی ہے یہ اس میں جو ہے نا یہ ایک تو جیسے محنت کا محنت پوری کر ڈالنے کی اپنے بس میں اتنی پوری کوشش اس کو پورا مانوس کرنے کا اس کو قریب کرنے کا جتنا اپنے بس میں ابھی زون ہمارا شروع ہوا دو ہزار دس اور یہ چل رہا ہے کتنا دو ہزار چوبیس کتنے سال ہو گئے جی چودہ سال ہو گئے اب ہر ہر سال ہماری برابر جماعت جا رہی ہے کئی بات سمجھ میں آ رہی اس لیے اس کو سوچنا ہے کہ بھائی ہر بدبہ پٹی میں جو پانی پہنچ رہا ہے پانی پہنچ رہا ہے پانی پہنچ رہا ہے تو کیا کمی بیشی ہوتی ہے سمجھ میں بات بات سمجھ میں آ رہی ایک مذاکرہ ہے ہم سب ایک ایک ہی کشتی میں میں اور آپ اس وقت ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر یہ سارے جتنے دیہات ہیں یہ سارے دیہاتوں میں نماز شروع ہو پھر اس کے بعد آگے عمل شروع ہو سمجھ میں اور اب اللہ کا فضل ہے کہ زمینیں دو ہزار دس دس میں جو چلی تھی اس کے بعد اب زمینیں بالکل ہموار ہیں زمینیں بالکل ہموار ہیں بس تھوڑی ضرورت ہے اب اس میں محنت کے بعد جو ایک محنت ہے جیسے محنت کا حق ایسے کرنی چاہیے کھیت میں گئے بیٹھ گئے ان کے پاس میں بیٹھ کر سمجھایا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پوری آخرت کی ایمان کی امال کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ کے سامنے کیا ہے یہ ہماری کمی ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ملاقات تو ماشاء ہوئی ملاقات تو ماشاء اللہ حضرات نے پوری کیا اللہ قبول فرماوے لیکن اس کے بعد یہ ہے ان کو جو ہے نا وہ کھانے پینے میں پلانے میں وہی بات کرتے آپ اور کیسے بھی آمادہ کر کے آپ کے پاس لا کر عمل عمل جو ہے نا وہ دیکھتے اچھا یہاں مسورات کا پروگرام ہوا آپ کا کیا وجہ بات کرنے جائے تو اب یہ کرنا چاہیے کہ ان میں جو سمجھدار ہو جیسے نا لڑکا ہے سترہ اٹھارہ یہ ذرا قریب ہوتا ہے اس کو آپ نماز سکھا دو وہ ایک ہی دن میں چھوٹی چھوٹی صورت پورا نو دن نہ آتے نا کتنا آسان وہ آپ تھوڑا پندرہ بیس منٹ میں اس کو پڑھاؤ گے نا یاد ہو جائے گا تو وہ ایسی وہ صورت یاد کر لیں پھر اس سے ہی نماز پڑھاؤ آپ ذرا جو ٹھہرے نا وہ بچہ ہی نماز پڑھا اس کی ہمت کھل جاوے تو نماز پڑھے ایک دن دو دن ضرورت پڑے تو تیسرا دن اگر آپ نے نماز ان کو سکھا دی اور نماز ان سے پڑھوائی نماز ان تو ان شاء اللہ وہیں پہ نماز شروع ہو جائے گی آپ تو دو دن تین دن ٹھہرو گے یہ ایک جو ہے نا ہمیں شاید رکھنے کا اپنے ساتھ نماز ان کو پڑھانے کی نماز پڑھانے کے بعد چلو ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا ان کا کلمہ وغیرہ آپ نے سنا کہ نہیں ہاں وہ اچھا بھائی آپ کر لو نہیں ہم پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں ہاں نہیں ان کو امام بنایا آپ نے امام بنانا ہے بچے کو سکھا کے بچہ امام بنے سترہ اٹھارہ سال کا ہے نا بالغ یہ لڑکا جو ہے وہ امامت آپ کی امامت کرا ایسے ایک دن دو دن اس سے ہی نماز پڑھوانا تو اس سے آپ کراؤ گے تو شروع ہو گئی سمجھا دوسری بات بجائے گھر کے باہر کی جگہ پہ درخت ہے بھائی چٹائی لٹکا دی بات ہے سات گھر ہے وہ بارہ راگ ہے بہت مسائل ہے بولے میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں کیونکہ میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں آپس میں وہ مسئلہ ہوتا باہر کوئی مسئلہ نہیں بس جماعتوں نے کارگزاری سنا ہے کہ ہم ان کے بھائی وہاں نہیں آئیں گے اب ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجیں گے اب دوسری جگہ کرو ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے وہاں نہیں بھیجیں گے بس مطلب وہ مسائل ہوتے ہیں تو باہر ہی ہو تو پھر ہو جاتا ہے اتنا آپ کرا تو پھر وہ خود کریں گے اور ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا ایک دو سال میں تو وہاں عبادت خانہ اور جو ہے وہ مسجد ہی بن جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ بچوں کی کرے گا پھر کرے گا پھر بعد میں ساری چیزیں اور پھر جو دوسری جب یہ آپ کارگزاری سنا رہے ہو نا ہاں، ہاں، ہاں۔ پورے مقصد شروع ہوئے بند ہو گئے جسے انہوں نے کہا پھر وہ ساری چیزیں سب پولیس صاحب سے ڈالتے ہیں یعنی وہ طلب ان میں چیز چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں مرنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور تو صحیح کرنا ہے اور عمل میں سب سے پہلے نماز ہے تو وہ ایک طلب ہو کچھ عمل شروع ہوتے فکر آئی جہاں جہاں نماز شروع ہوئی نا وہ آگے بڑھے پھر مکتب بھی ہوئے بچے بھی آئے بلکہ بچے حافظ عالم بنے بچے کیا بنے پھر مکتب کے حافظ بنے عالم بنے اور پورا نقشہ بدلا گاؤں کا بھائی یہ ایک محنت ہے یہ مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا ہے صرف گزرنا نہیں ہے سمجھتا ہے کہ بھائی چلو ایک دن دو دن گزر گئے نہیں بلکہ وہاں پائیدار کام ہونا چاہیے وہاں کوئی دنیا دو اس میں پہلی سب سے پہلی چیز نماز ہے سب سے پہلے کیا ہے اذان اور پہلے نمبر پہ اس کو اگر شروع کر دیا کام ہمارا ہو گیا اور اس میں ہم کوئی دوسرے چکر میں نہیں پڑیں گے جگہ کے چکر میں یا کو بندارے کے چکر میں یا کوئی جو تعاون ٹاؤن میں کوئی کوئی چیز نہیں بس آپ ایسے درد کے نیچے کوئی چوپا یا کوئی کامن جگہ ہے ایسی جگہ پہ کر دیا آسان ہوگا ٹھیک ہے نا چلو کتنا فائدہ چلے آپ ٹوٹل ایک سو نے اچھا آپ کو کیا فائدہ ہوا تو میں ہر مہینے جانا چاہیے نا پندرہ دن میں نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہر مہینے اس میں تین دن جانا چاہیے اور ایسی باری باری جو آپ چاہتے ہیں نا آپ طے کرو ان ان میں ہم ہر مہینے تین دن جائیں گے اور آپ جو کمی بچی رہتی ہے نا بھائی نماز شروع کرا دیں گے پہلا کام آپ کرو نماز نماز شروع جو ہونا تھا لوگوں کو قبول کر لیکن اب آئندہ جو سب سے بڑا گنا نماز کا سب سے بڑا گنا سب سے پہلا پہلی کرو گے ان شاء اللہ چلو اللہ کو قبول فرمائے دوسری جماعت آ جاؤ کہ ہماری آنکھیں نیچی رہے گی ہاں۔ وہ تو یہی کرتے تھے ہاں، سامنے بات آنکھوں سے آگے نہیں ملاتے یہ بات یہ ہے نا یہ چیز ہاں۔ یہ ان کے لیے دل میں ہدایت کا ہدایت کو جگائی دی ہمارے ہمارا ہمارے جو ہمارا ہم اس کو معمولی سمجھتے لیکن اس میں بڑی تاثیر ہے اللہ پاک کل دل المؤمنین یغضوا ساری کہ نبی جی ایمان والے سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور یہ نگاہیں نیچے رکھنا یہ پتا نہیں کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے ہم لوگ دو ہزار نو میں جاپان گئے تھے جاپان ملک میں وہاں ایک گما جگہ ہے وہاں پہ ہم جو بنگلہ دیشی کے مکان میں ٹھہرے تھے تو وہ جو بنگلہ دیشی تھا نا وہ بالکل ایک دم یعنی اس کا چہرہ بھی آپ دیکھو تو خوبصورت نہیں ایسا ہی بچہ تھا لیکن اس کے اس میں جو لکھا ہوا نا وہ جاپان کی سب سے بڑی خوبصورت عورت تھی جاپانی اور وہ ایکٹر تھی تھی اور اس کی کمپنی چلتی تو تو میں نے بولا یہ یہ کیسے کیسے ہوا ہو گیا وہ جو تھا وہ پرہیزگار تھا تو وہ اس کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کو اپنی خوبصورتی پہ بہت تھا تو یہ کسی کے سامنے بات نہیں کرتی تھی کسی کو دیکھتی نہیں تھی اور لیکن یہ جب یہ آتا نا اس کو تنخواہ لینے کے لیے بلا دی نا تو اس کی نکاح نیچی رہتی تو یہ جیسے اندر داخل ہوتا ہے نا تو یہ ترت ہی جس کا دماغ چلنے لگتا کہ یہ میرے سامنے کیوں نہیں دیکھتا تو کیا بات ہے کہ میرے اندر کون سا ہے تو اس کو ایک بس یہ بیچے نہیں جب یہ آئے وہ دیکھے نہیں تو ایک مرتبہ تو پیسے دینے کے لیے اس نے جب دینے کے لیے تو ایسا در کیا لیکن اس نے نہیں لیا نیچے نکاح بالکل نیچے رکھا تو پھر اس نے کہا بلا کر کہ میرے اندر کیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی میں تم کو بلاتی ہوں تو تم مجھے دیکھتے نہیں ہو تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کے اندر کوئی اب نہیں ہے لیکن آپ تو ایک جو ہے نا وہ قیمتی چیز ہو اچھا ہاں دوسرا ان کے یہاں رواج تھا مسافہ کرنے کا ہاتھ ملانے کا کہ کوئی بھی عورت جو مرد سے وہ اب ہی کام کے ہاتھ ملے تو یہ ہاتھ لے ہاتھ نہیں ملاتا تھا ہاتھ کیسے لیتا تھا دیکھتا بھی نہیں تھا ہاتھ بھی نہیں ملاتا تو اس نے کہا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے بندہ اور ہمارے یہاں عورتوں کا ایک مقام ہے اور عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے ہر آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا اور قیمتی چیز تو اندر رہتی ہے دو چار باتیں اس نے کی نا تو اس نے کہا کہ اسلام مذہب اتنا اچھا ہے کہ ہمارے عورتوں کا یہ ہوتا ہے اس کے حقوق بتائے ساری چیزیں کسا مختصر وہ مسلمان ہو گئی کیا ہو گئی ہاں اب مسلمان ہونے کے بعد پھر جائے گا اب اس نے کہا کہ بھائی اب میں تو مسلمان ہو گئی اب تو میرے سے بات چیت کر اب تو اور اور تو تو کوئی ہے ہی نہیں میں تو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا میں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا تم ہمارے لیے محرم نہیں ہے کہ محرم ہونے کے لیے تو, تو نکاح پڑنا پڑے تو کہ میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ کہنے لگا میں تو اپنی مسجد اور جمع سے مشورہ کروں گا ارے بات سمجھ میں آئی نا ہاں خیر وہ ساتھی ہو تو اس نے مشورہ کیا اور جو وہ نکاح ہو گیا ماشاء اللہ ڈپ گیا وہ رہ رہے سمجھنا تو یہ چیز ہے نکاح ہے کہیں بھی گاؤں میں ان کو تو عورتوں کو پتا نہیں ہے بچوں کو پتا نہیں ہے جوان لڑکیوں کو پتا نہیں ہے سمجھنا وہ تو ایسے ہی سامنے آ جاتی پانی دینے کے لیے آ گئی کھانا لے کر آ گئی لیکن ہمارا کام کیا ہے ہاں یہ ہے گناہوں کے راستے سے دن نہیں آتا گناہوں کے راستے سے دن نہیں تھا ہاں کبھی نہیں یہ ہمیشہ ماشاء اللہ چلو اللہ خاف کیسے لوگ یہاں سے بنے علاقوں کے ذمہ دار یہاں سے بنے تو یہاں زندگیاں بدلی دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلو میں آ دوسری جمع ہمارے بچپے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہمارے جن میں محنت ہے وہ ہم کریں گے پوری محنت ان شاء اللہ چلو اس کو اپنے آپ لکھا اس کو تھوڑا سا یہ تین دن کی جماعتیں وہاں جائیں سب سے ملاقات کریں ان کو عمل کے اندر جوڑے چلو آپ لوگ وہاں ٹھہرے اپنے بات چیت کی دروازہ کھل گیا اچھا ہے نا وہ ایک کلو میں چار سفر سے تو ہو گیا پانچواں خالی رکھنا ہے بس تھوڑا سا آپ کی قربانی ان شاء اللہ بہاری ایک زمانے میں وہ سہارنپور بظاہر میں پڑا ہوا ہے کہاں تو اس کے ایک پولیس صاحب عالم دوست ان کو ملنے کے لیے آئے اب وہ اتنا بیانوں میں اس نے اب وہ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ آئے تو فوراً ہاتھ پکڑ کے کپڑے میں لے گیا سیدھا وہاں بیٹھا ہی نہیں پھر اندر بیٹھنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ اس سے بات ہوئی سب کچھ کا کے کیا کرے پیٹ کے لیے وہاں گئے بس بن گئی نا تو بس مرتبہ ایسا ہوتا ہے تنہائی جو ہوتی ہے نا ظاہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے اور ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر کہا کہ بھائی کم سے کم تو بیانات میں تو ایسا مت کی ایسی چیزوں تو اور جو خراب تو یہاں بیٹھ کر اس کو دور کر سکتا ہے یہ باتیں جو دوسری غلط چیزیں چل رہی ہے تو کر بازار میں حرام چل رہا ہے ہڈے چل رہے ہیں یہ گندے غلط کام ہو رہا ہے بھائی اس کو تو تو روک اس میں میں تو تو کیا سننی تبلیغ ہے اس وہ چیز ہے ہی نہیں ان چیزوں کو تو کر خیر جو ملاقات سے وہ ہوا اور اس کو یاد آیا کیونکہ بیس پچیس سال ہو گئے تو وہ چیزیں اس کو یاد آئی بات سمجھ میں تو ایسا کوئی بات نہیں اپنے متاثر نہیں ہونے کا ایک بار اب کوئی ایسی شکل بناؤ آپ اور کچھ ذرا بڑا انہوں نے یہاں کہا ہے کہ اگر اس کو آگے دو تو تھوڑی ہمت افزائی کرو نا ہمت افزائی پھر وہ کر لیتا ہے ایک آدھ بار کھڑا ہونا پڑتا ہے نماز ایسی چیز ہے نا کہ ایک دم سے آدمی ہمت نہیں کرتا قسمت دلانی پڑتی ہے کچھ غلطی بھی جو آگے پیچھے ہوا اس کو چلا لینا پڑتا ہے وہ کرتے کرتے ہو جاتا ہے تو دو دن میں تین دن میں دو نماز تین نماز پانچ نماز اس نے پڑھا لی ماشاء اللہ جم میں میں یہ پہلا ہمارا کام ہے نے اس کو دھیان رکھنا ہے جس کی جماعت ہے نا یہ پہلا کام ہے دیکھو ابھی کتنے سارے تقریباً کتنے دیہات تھے آپ کے سودا دیا چودہ میں سے کتنا میں ابھی نماز نہیں موجود تھی دس میں نہیں دس میں چلو دس میں نہیں ہے بات سمجھ میں آئی نا جماعت اگر ایک ایک کو نشانہ بنا رہے نا یہ نماز شروع کرنی ہے نماز شروع کرنی ہے انشاءاللہ اچھا آپ لوگوں کے عمل کیا ہوتے تھے ذرا صبح سے لے کے شام تک جو سیکھنے سکھانے کا اور بنتی اچھا باقی عمل ہوتے تھے جی، پڑھتے تھے جی، سے ہوتی اکثر اڑ جاتے تھے پہلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کو بل اور شخصیت وغیرہ تعلیم وغیرہ تعلیم بھی ہو جاتی دونوں کتنی ملاقات ہوئی آپ کی پورے ہاں جی، ساڑھے پانچ سو بہت بڑی بات ہے دیکھیں اللہ پاک ہے نا تین چیزوں سے بندے کو قبول کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں آتی جب نکلتا ہے نا تو تین باتیں سامنے ہونی چاہیے اس میں اپنے نفس کا دخل نہیں ہونا چاہیے تین چیزیں ایک تو ذمہ دار کوئی بھی ہو مان لو اس کو کسی کو بھی بنا دیا مان لو اب اگر آپ نے مان لیا تو جتنی خیر ہے وہ ذمہ دار کے ذریعے آپ پہ آئے گی اور آپ کی ترقی ہوگی دوسرے نمبر پہ ساتھی کوئی بھی ہو ان کو بھی ہمارے ساتھ میں جوڑا کوئی بھی ہو جوڑ دیا ہمارے ساتھ میں اب ہماری تربیت ان کے ساتھ میں ہماری تربیت ان کے ساتھ میں ہے چاہے جھیلے کا ذمہ دار کیوں نہ ہو ابھی اس وقت تربیت اس کے ساتھ نہیں ہے ہماری تربیت تو بھی انہی ساتھیوں کے ساتھ میں تیسرے علاقہ کوئی بھی ہو مشورے سے جو بھی دے دیا آدمی طے کر لے کہ بھائی یہاں ہے دیا جانا ہی ہے وہاں اب وہاں ہماری تربیت ہے وہاں ہماری اصلاح ہے وہاں ہماری ترقی ہے آدمی پہنچ گئے اب دیکھیں ماشاء اللہ یہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے لیکن آدمی جب چلتا ہے نا زون میں زون میں چلتا ہے نا تو پھر ماشاء اللہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بھائی اسی میں چلتے رہے اور عجیب کیفیت ہوتی ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے وہ دعائیں جو دعائیں وہ دعائیں آدمی دل میں مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھتے بعد میں پھر اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ایسی کیفیت آدمی کی بنتی ہے اور اس سے بڑے بڑے نفے ہیں اپنی ذات سے اور پھر جب آدمی کا قدم ایک ایک قدم پر ایک ایک قدم پر اللہ پاک فیصلے کرتے ہم کو تصور بھی نہیں ہوگا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ایک ایک قدم پر پتہ نہیں کتنے دیہاتوں کے اللہ پاک فیصلے کرتے سمجھ میں اس لیے ہر ایک کو طے کرنا چاہیے ٹھیک ہر ایک کو طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم سب زون میں جائیں گے ہاں ہم سب زون میں جائیں گے اور ہمت کے ساتھ میں آگے جائیں گے ماشاء اللہ یہ نبیوں کا کام ہے یہ نبیوں کا کام کار نبوت مزاج نبوت پہ چلے گا جیسا ہمیں کہا گیا اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے ایسا ماشاء اللہ جو جماعتوں نے بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ قبول فرما بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ چہرے اور جو ہے ماشاء اللہ ہمت کے ساتھ میں اندر گئے یہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے باقی سے بہت بہت قبول فرما ہے اب چونکہ ابھی ہمیں سوچنا ہے جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ابھی ٹوٹل آپ کے کتنے زون کے ٹوٹل ایک سو نے ایک سو ستر ٹوٹل دیا تھا اچھا اس میں پانچ کے پانچ والے کتنے ہوئے پانچ والے زیادہ ہوں سکتا ہوں یہ پانچ والے اور باقی جو ہے وہ ستر اور نو اگلا ایسی اگلا ایسی دیا جس میں باقی جو ہے وہ اس میں جماعت نہیں اس کو جو تھا ماشاء اللہ اپنے چودہ سال ہو گئے اس میں ہم سب کو فکر مند ہونا ہے جماعتوں پر ایک ان کا احسان ہے اللہ دے کہ ماشاء اللہ چلے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے لیکن یعنی یہ ہم سب کا کام ہے ہم سب اس وقت عموماً پورے عالم کے آٹھ سو کروڑ کے اور خصوصاً اس وقت ضلع کے ہم ذمہ دار ہیں ضلع پورا یہ ہمارے ذمہ ایک کس کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمہ ہم اپنے کاروبار میں رہے اپنے گھروں میں رہے لیکن ہماری فکر یہ ہماری دھون ہماری مگن یہ ہونی چاہیے ہماری سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ دیہاتوں میں کیسے نماز شروع ہو ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا نماز کا ہے سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہر جگہ پر ابھی کوئی بستی ہم پیش نہیں کر سکتے سو فیصد نماز حضیث نماز کرتے تھے کہ پچاس فیصد نماز ہو گئی نا تو اللہ پاک باطل کے عروج کو روک دیں گے اللہ پاک باطل کے حروف کو روک دیں گے اور پچاس سے زیادہ بڑی اللہ پاک باطل کو توڑیں گے ٹوٹ جائے گا ابھی دیکھیں معاشرت معاملہ جوان رات کو بیٹھے تھے ساری کارگزاری آئی وہ سارے جوان کہاں جا رہے ہیں کیسے کس جگہ پہ جا رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے راتیں راتیں آپ دیکھو یہ سب کا انہیں صحیح چیز نہ ملنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو خصور اور کون ہے ہم لوگ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہمارے ذمے اور اگر تھوڑی اگر فکر لیں اس کو ترتیب دے دیں اور بہت آسان ہے یہ مولانا اللہ سے ہم تو کو دیا ہے نا کہ اگر اس کو مزاج نبوت پر کہ جیسے کہا جائے ایسے ہم اس کو کر دیں اور صحیح ترتیب سے کرتے تھوڑے وقت میں کام بن جائے گا ابھی ہم کر تو رہے ہیں کر تو رہے بھائی کسی نے کہا کہ بھائی یہ گولی ہے اس سے شیر مرے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ گولی لے رہے ہیں گولی پکڑ رہے ہیں گولی مار رہے ہیں بلی بھی نہیں مرتی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بولی تو اس کی جگہ ہے ایک ترتیب ہے ترتیب اس ترتیب کے مطابق سمجھ میں آوے آوے نہ دل مانے نہ مانے ہمیں اس ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے ہاں۔ اس کو ہمیں ہمیں اپنا نفس کا دخل نہیں ہم تابے میں نے کہا کہ بھائی تابے ہو کر جیسے بزرگوں کی ہدایت ہے اس کے مطابق ماشاء اللہ ہر سال یہ بات ہمیں کہی جاتی ہے سمجھدار اب ہمیں طے کرنا ہے کہ اب مجھے آپ کو ہم سب کو مل کر یہ جتنے ذمہ دار ہیں جماعت میں گئے نہیں گئے جتنے زندگیاں بیٹھے ہیں اور سب مل کر کے کوئی بستی بنجر نہ رہے ہو اللہ ہاں۔ کوئی بستی بنجر نہیں رہے اب تو کتنے اسی ہے اسی کو مان لو اپنے اگر ہر سال دس بھی ہو گئی نا ہر سال کتنی ہو گئی دس بھی ہو گئی تو پوری ہو جائے گی اور ہماری تعداد کتنی ہے شہر سال میں اسی کرنے کی ہے اللہ نے وہ استدا دیکھو اس امت میں پیدا ہونا اس کے مانے کیا ہے استدا دی اللہ نے ورنہ اللہ کو امت میں پیدا نہ کر دے ہاں نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا اس لیے کہ یہ امت میں استداد ہے یہ امت ہے نا اس میں استعداد ہے اللہ نے استداد دی اللہ نے صلاحیت دی ہے اللہ اللہ کسی کو پہلے صلاحیت دیتے پھر ذمہ داری ڈالتے ایسی ذمہ داری نہیں دے دی ہم کو بات سمجھ ہاں اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی تھوڑا کریں گے بہت ہو جائے گا تھوڑا کھانا ہمارا پیچھے اب کیا قربانی کی وقت ہماری اس وقت کی قربانی اس وقت کی ہماری قربانی مہینے کے تین دن ہے کتنے بھرو کیا قربانی ہاں یہ مجمع طے کرنے کے تین دن ہمیں ان دیہاتوں میں لگانے ہیں ابھی مان لو کی دوا تو کتنی جاتی ہے ہر مہینے نہیں نہیں پورے پورے پندرہ پندرہ کی پندرہ کی ایوریج پندرہ جماعتیں چلی جائے ہر مہینے پندرہ جماعتیں چلی جائے اور پابندی سے ہر مہینے تین دن ان کے اندر لگائے پابندی سے جو تین دن ہمارے لگے جس کی اگر ہم دے دیتے ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی دیہات بنجر نہیں رہے گا کوئی دیہات بندہ نہیں رہے گا اب ماشاء اللہ مساجد ہماری کتنی ہے ٹوٹل ماشاء اللہ کام ہے ٹوٹل مساجد ہماری کتنی ہے جی اکتیس جگہ ہے اکتیس جگہ اکتیس جگہ اب یہ ایک مہینے میں چار جماعت ہے ہر ہفتے جماعت اگر آپ کے دیہات کہ ہر ہفتے ایک دیہات میں جماعت گئی ہے تو ماشاء اللہ یہ سارے دیہات ہو جائے گے کہ نہیں ہو جائیں گے سارے یہ قربانی ہے اب اس میں لے کے چلنے والے جسے کل کہا تیس ہے کسی نے کہا پندرہ ہے کسی نے کہا بیس ہے جماعتوں کو لے کے چلنے والے اب یہ پورا مجمع سو سے زیادہ کا مجمع ہے جماعتوں کو لے کے چلنے والا اگر یہ پورا مجمع طے کر لے کہ ہر مہینے تین دن لگا دیں تو سو فیصد دیہاتوں میں جماعتیں پہنچ جائے گی اور ایسی طرح سے کہ تین دن وہاں پورے لگانا ٹھہرنا مسجد کے قریب اندر چلے جانا ٹھہرنا جیسے جماعتیں ٹھہری کر گزاری ہے نا آپ کے سامنے آدھا پونا گھنٹہ ٹھہری ہمت کی ڈبے رہے رستہ کھل گیا وہ تو مدد آئی جاتی مدد ہاں اللہ کا کام ہے اللہ پاک ارا ارا سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں کون ہے ہاں اللہ ہمارے ساتھ ان اللہ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہے سمجھ میں کہ نہیں اس لیے بھی گھبرانا نہیں ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے ہمت ہم نے کی اللہ پاک آسان کرتے تو یہ پورا مجمع طے کرو یہ پورا مجمع کہ انشاءاللہ ہماری اپنی تین دن کی جماعتیں یہاں پر گے کرتے ہو بھائی ارے کرتے ہو اچھا آپ آپ تھوڑی یاد ہے کو کتنے دیہات دیے تھے تین دن کی جماعتیں آپ کی وہاں پر گئی بھائی میرم گاہ والے ذرا کھڑے ہونے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اللہ قبول فرما اب پانچ پانچ نمازیں وہاں شروع کراؤ اچھا تین دن کی جماعت کتنی گئی آپ کی دو تین مرتبہ گئی دیکھو بھائی دیکھو یہ یہ دو اب یہاں تو نہیں گئے لیکن دو تین مرتبہ گئی دو تین مرتبہ گئی ماشاء اللہ جگہ نماز شروع ہو گئی تو آپ کو یہ فائدہ دکھ رہا ہے نا اگر ہر مہینے پابندی سے جاؤ تو ارے بولو نہیں کرو بولو کوئی دیہات یہ پانچ آپ کو دیے باقی رہیں گے نہیں رہیں گے ہاں اگر مسجد ہے وہاں پہ تو نماز ہی بڑھ جائیں گے آپ نے دیکھا نا ابھی کارگزاری میں تین نماز تین آدمی چار آدمی پانچ آدمی اب گاؤں میں نماز کتنے مکان آتے کتنے اب اتنا اتنی بڑی بالغوں کی تعداد ہے اب وہ آنے والے تو ہمارے جانے سے وہاں ٹھہرنے سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا کچھ لوگوں نے خروج کیا تین ساتھی نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرما ہے اللہ بہت قبول فرما ہے ٹھیک ہے بیٹھو چلو تین چوتھا جی تین دیا تھا تو اتنا کم نہیں آپ کو مشورہ آپ کو نہیں ہے دوسرے لینے چاہیے نا یہ نہیں تو نیاسی دیہات نبے دیہات پورا ضلع تو اپنا ہے نا تو تھوڑا سا کتنا کتنا دور ہوگا گجرات میں بہت سارے ضلع ایسے ہیں نا ان کے دیہات اسی اسی سو سو کلو میٹر ہے آپ مشورہ کرو نا آپ کے اس میں نہیں ہے کم سے کم پانچ دس کو لے ہاں۔ لیکن یہ تو ہر مطلب آپ کو کہتے ہیں کہ تین دن کی جماعت وہاں ڈالنی ہے ہاں۔ ساتھیوں کو آپ کیا کرو نئے ساتھی تو کیا ہے کہیں بھی ڈالو اس کو نئے ساتھی تو وہ تو بالکل تیار ہے وہ کہیں بھی لے جاؤ ان کو وہ تو بالکل تیار ہے سمجھنا میرا ہمارا مسئلہ ہے اسے ہمیں طے کرنا ہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے ٹھیک ہے نا چلو اللہ کو فرما بھائی اور سریندر نگر اور یہ ہمارا ان کا ملنا اختلاط کرنا ان کی آخرت بننے کا ذریعہ بنے گیا فون اور پھر اللہ کی یہ بدلے میں اللہ ہماری بنا دے گئے یہ تو و پرسوں میں جانا ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور جب اللہ کو پسند ہے تو اللہ پھر ہمارے کام چٹکیوں میں بنائیں گے اٹکے ہوئے کام سارے کام اللہ بنائیں گے گھر سے مدد کریں گے ہوتا ایسا ہے تو پھر عالم کا نسخہ ہی ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھا بھائی دیکھو یہ تو کار گزاری آ گئی سمجھ میں اب جو بھی ہوا جو ہوا اللہ سے فرما فرماوے بھائی کہو آمین اور کمی بیسی رہ گئی اللہ معاف فرما اب ہم سب مل کر اس کو طے کرنا ہے دیکھو مسلمانوں کی جماعت کب کسی چیز کو طے کر لیتی ہے نا تو اللہ کر دیتے اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی بڑی طاقت ہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت مسلمانوں کی کیا ہے اجتماعیت اجتماعیت کے اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے اور اللہ پاک نے اس امت کو اجتماعیت خصوصی طور پہ دی ہے جماعت نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا اجتماعی سمجھ نہیں نا یہ ایک کام ہمارا ہے اب ہم سب مل کر اگر طے کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا سال پورا ہوتے ہوتے آپ دیکھو انشاءاللہ کہ اب تک جو چودہ سال میں نہیں ہوا ایک سال میں ہو جائے گا اگر ہم نے طے کیا تو ہاں اور یہ پورا مجمع طے کر لے کہ تین دن پورے وہاں پہ لگانے کہو انشاءاللہ ہاں اور پھر وہاں سے ایک نماز شروع کرنی ہے وہاں سے نقد لوگوں کو لے کے آنا ہے اچھا۔ سہ روزہ یہ دو کام اگر ہو گئے نا تین دن ان کے لگے ماشاءاللہ اللہ کام ہو گیا وہ بہت بڑا استداد جو ہے نا رک جائے گا بہت بڑا استداد رک جائے گا بہت سارے اس وقت دیہاتوں کے یہ تو آپ کو ابھی پاس کہ وہ نسلیں ہمارے پا دی ہے نہ کھانا نہ سونا نہ کوئی چیز دیکھیے ہاں اپنے سب کو آگے پیچھے کر کے امت کو سوارا ہے ہمارے کابر گئے نہ رات دیکھے نہ دین دیکھا کہ آج یہاں پر پہنچ گئی اور محنتیں زبردست ہو رہی ہے ہاں یہ ہماری تھوڑی حق محنت اگر تھوڑا ہم نے قریب کیا لے گئے اس کو یہاں پر لے آئے استعمال میں شریک ہوئے بہت سارے بچ گئے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ جماعت گئی اس طرح زون کی تو جب وہ لوگ داخل ہوئے نا تو ان کو انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہمیں تو مسلمان نہ تھی ہمیں تو مسلمان نہیں ہمیں تو بدو مکھی دوں ہمارے دادا پر دادا تھے خیر جماعت نے اس سے بات کی کہ بھائی آپ تو مسلمان ہو ہی بڑی عمر تھی اس کی کہ آپ مسلمان ہو آپ کی گھٹنا ہوئی کہ نہیں ہوئی ہاں بھائی ہوئی ہے تو بھائی آپ تو پھر ہی نہیں سکتے آپ اسلام سے پھیرنا چاہو پھر بھی نہیں پوچھ سکتے تو آپ تو مسلمان ہی ہو یہ ان کو سمجھایا ایمان کے مذاکرے کی ایمان کی بات کی ان کو اور وہ فیملی کو سمجھا بجھا کر استعمال میں لے کر آئے اور اپنے اس ماحول کے اندر ان کو رکھا وہ رو رہے تھے راتوں کو ہاں کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے تھے پھر اس کے بعد حالانکہ دو تین دن کی محنت ہے زیادہ نہیں ہے یہ دو تین دن کا ماحول یہ واپس گئے نا تو وہ حضرت پھر آئے جنہوں نے پہلے ان پہ محنت کی اور ان کو آ کر کہا کہ تمہیں تو ہمارا چھو تمہیں تو ہمارا چھو یہ تو آیا تھا کہ نہیں تمہیں ہمیں آوا نہیں دیوانا انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں اب ہم وہاں پر نہیں آئیں گے آپ لوگوں کے پروگرام میں آپ کی جگہوں میں ہم نے ہم تو مسلمان ہیں ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم نہیں آئیں گے انہوں نے بہت لیکن اس جم گئے اب ہمارے ایسے جو جمے ہوئے تین دن لگیں گے ایک اس کو ماحول ملے گا ایک فضا قائم ہوئے گی گھر میں بچہ کلمہ پڑے گا گھر میں بچہ نبی علیہ السلام درود پڑے گا گھر میں اللہ کے نبی السلام زبان سے نکلی ہوئی باتیں پڑی جائے گی تو ایک نقشہ بدلے گا انقلاب یہ ہمار حق ہے جہاں ہوگا نا وہ تبدیلی لائیں گے ہاں یہ بدل دیں گے اچھے اچھے بدل گئے اس سے ان عمل سے اچھے اچھے اللہ نے بدلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے ہزاروں ماشاء اللہ بھی زمین ہموار ہے وہ گئے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو زمین بہت ہموار ہو گئی دل لرم ہو گئے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ اس کو مارا ہو اس کا بستر پھینک دیا ہو ہاں کسی کے کھانے کے اندر جو غلط چیزیں ڈال دی ایسا کہیں نہیں وہ پہلے تھا وہ ہو چکا اب اللہ نے آسانی کر دی زمین ہمار ہو گئی اب تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اختیارات کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے بھائی چارگی کی ضرورت ہے اس میں سے ہم ان کے پاس میں جاوے بیٹھے ملے ان کو لے کر آوے ان کے ساتھ رابطہ پورا سال سمجھنا یہ تین دن کے ذریعے سے رابطہ رہتا ہے شادی بیاہ میں شرکت کرے پانچ آدمی سات آدمی کیا شادی پورا تعاون کرے کوئی چیز کی خریدی ہے شہر میں آ رہے ہیں ان سے ہم رابطہ کرے ان کو اپنے یہاں بلاوے دعوت کرے ان کی ان کو کھلاوے پلاوے موت بھیا تھا ان کے پاس میں جا رہے رابطے میں رہے رابطے میں رہنا ہے کہ خوشی میں گمی میں سمجھنا ان کے رابطے میں کوئی کاروباری تعلق کے کاروبار سے وہاں پہنچانا ہے کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس میں ہم جانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اختلاط کرو گے نا پھر آپ کے رابطے میں رہیں گے سب سے ہماری خیر ہے اور سب سے بڑا ہم ایمان کے جانے کا جو ایمان کے بچنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے ہاں ارتداد ختم ہوگا سب سے پہلا اور پھر جہاں کلمہ نماز اذان ہوتی ہے نا اذان اذان ہوتی ہے وہاں دیکھو جہاں اذان ہوتی ہے نا وہاں اللہ باطل بھاگتا ہے ہاں باطل بھاگتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھگاتے ہیں اور جب وہاں گشت ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہے نا تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہے وہ ہدایت کے راستے کھلتے ہیں ہموار ہوتے ہیں زمینیں دلوں کی ہموار ہو جاتی ہے ہاں وہ محنت رنگ لاتی ہے سمجھ میں اس لیے ہم سب طے کرو کہ ایک تو جو ہے وہ تین دن وہاں پر ہم لگائیں گے کہو انشاءاللہ ہاں کہ مسجد سے لگائیں گے ہر ایک کو لگانا ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسرا گشت ہمارا جو ہے وہ ہم کہاں پہ کریں گے دوسرے کی مسجد میں نہیں ایسی ایسی قریب کی بنجر پاکٹ ہے بنجر بسی اس کو آپ لے لو کہ دوسرا گشت ہمارا وہاں پر ہونا چاہیے یہ کام ہمیں کرنا ہے بھائی کرو گے ارے کرو گے اللہ جو جماعتیں گئی ہیں ان کا رابطہ وہ تو رابطے میں رہیں گے وہ تو اپنے رابطے میں رہیں گے اپنے ان سے رابطے میں رہے اور وہ اپنی بھیجے لیکن باقی مسجدیں ان لوگوں کا تعاون کریں بات سمجھ میں اب کسی کسی نے نے دس دیکھو ابھی بہت کم دیہات ہے بہت باقی رہ گئے انٹچ ہے ابھی انہوں نے دس لیے انہوں نے پانچ لیے انہوں نے پانچ لیے ابھی انہوں نے اسلام اس کو لو اور ہر جماعت آپ کی جائے چھ روزہ جماعتوں کو بڑھانا ہے اور تین تین دن کی جماعتیں یہاں پہ ڈالنی ہے ارے بھائی کرو گے ارے کرو گے اب جب آ کے کھل کر کھڑا ہو اور بیٹھے مسجد کے اعتبار سے بیٹھے